دوجہ نال اچھے بولیں کہ در سارا عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمنا پتو بھی نہ لگے يغضون عند رسول الله الله أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر لہوم بےشک جڑا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز مندری رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہ کا دل اللہ تعالیٰ نے فہیزگاری واسطے ازما لیا ہے واسطے بخشش تے بہت بڑو اجر ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا لوگ تونہ کرنگ پچھے تیں بلاویں انہا بچوں مجھ نہ سمجھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو جے بھی اس ویلہ توڑی صبر کرتا جے تم انہاں کولے آپ نگل جے آ جاتا تا انہوں واسطے بہتر ہوتو تے اللہ بہت بڑو بخشن رو مجھ مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان جائے فَإِن فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اے ایمان آلیو جے کدے تھارا کولا کوئی فاسق آدمی کئی خبر لے گا آوے تو تم چنگی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ کدھر تم کسی قوم نہ بے خبری ماں کوئی نقصان پچا چھوڑیں پھر تونا اپنا کیا اور پشتانو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ ویکل الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ویل وَلَكِنَّ الله حبب إليكم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون یاد رکھو کہ تارا بشکار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جے کدے بے مجھ غلامہ تھارو کیوں مان لے تو تم پہ جائیں گا ور اللہ نے تھارا دلامہ ایمان کی محبت کال چھوڑی ہے تو وہ تھارا دلامہ اس نے سجا چھوڑے تو کفر نالے نافرمانی تو گناہ تھاری نظر میں نفرت کی چیز بنا چھوڑے آئیں یہی لوگ ہدایت کا رستہ ونعمہ واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ کا فضل نال تے اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے وَإِن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ منی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن ان اللہ یحب المقسطین تو جے کدے مسلمان آگی دو جماعت آپس میں کل پوئیں تو تم انہوں کا بشکار صلاح کرا دیو پھر جے ایک جماعت دوجی جی بادو کرے تو تم اس جماعت نال جنگ کرو جڑی بادو کرے یہ تھوڑی جے واہ اللہ تعالی کا حکم حکمدار آٹاوے تو جے واہ آٹاوے تو انصاف نال ان بشکار صلاح کرا دیو تو انصاف کرو بے شک اللہ تعالی انصاف کرن محبت کریں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یقینا سارا مسلمان پائی پائی ہیں لہذا تم اپنا دو پراواں مسئلہ کرا دیو تے اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو تانجے تھارا ور رحم کیو جائے يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ایمان والوں کئی جماعت کسی جماعت کو مخول نہ بناوے ہو سکے وا جماعت اس سے بہتر وے نہ کال سری کال سریاں وہ مخول بناویں ہو سکے وے تے بہتر وے نہ تم آپس میں عیب لاؤ نہ ایک دوجا کا مندہ نہ کرو ایمان قبول کرنے گناہ وہ نہ کرنو مجھ پیڑی گل ہے جڑو توبہ نہ کرے پھر عیسائی لوگ ظالم ہیں یا الذین اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم اے ایمان بے مجھ ساری بدگمانی کرنے بچو بلا شبہ کچھ بدگمانی لوکاں لوگ سو نہ لاؤ ایک دوا کی غیبت نہ کرو کیوں تھارا بھی چوکوئے اپنا مریا ہوا بھائی وہ ماس کھانو چاہے بے شک اس سے تم نفرت کریں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہو یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنا لو مجھ مہربان ہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر وانسا وجعلناکم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن إن أكرمكم عند الله يتقاكم قب وہ لوگ انہوں نے تم ایک ہی مرد تے ایک ہی عورت نے پیدا کیا ہیں تے انہوں تھارا کنبہ تک قبیلہ بنایا ہے تاکہ تم ایک دوجہ نہ سیان سکیں بے شک اللہ کے نزدیک تھارا بچوں عزت آلو وہی ہے جڑو زیادہ پریزگار ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جان نالو خبر رکھنا لو ہے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم گرائیں لوگ کے جم ایمان لے آیا تم فرما دیو تم ایمان تے نہیں لے آیا ور یوں کو جہوں نے اطاعت قبول کر لی تاجہ ایمان تھارا دلوں داخل نہیں جے تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا عملہ ماں وہ کچھ بھی کمی نہیں کر سیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنا لو مجھ مہربان ہے انما المؤمنون ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مومن بس وے لوگ جڑا اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا میں پھر شک شبو بالکل نہ کریں تو اپنا مال اور اپنی جان لال اللہ تعالیٰ کا رستہ میں جہاد کریں یہی لوگ سچائیں قل أتعلمون الله بدين بدينكم والله والله يعلم ما في في السماوات وما الأرض بكل شيء عليم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں تم اللہ تعالیٰ نہ اپنی دینداری دسیں حالانکہ اللہ تعالیٰ تک جو کچھ آسمان ہے جو کچھ زمین میں ہے سب نہ جانے تو اللہ تعالی ہر چیز نہ جان نالو ہے تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھارا پر احسان چاڑے جب مسلمان ہو گیا تم فرما دیو میرے اوپر اپنا اسلام کو احسان نہ چاڑو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تھارا پر احسان کیو ہے کہ اس نے توڑا اسلام کی توفیق دیتی ہے جے کر تم سچائیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون یقیناً اسمان کا زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی جانے اور تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نہ دیکھ رہے ہوئے صدق اللہ العظیم